رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان کہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے وہ ہمیں مالا مال فرمایا اور اس نعمت کے حاصل ہونے کے شکرانے میں عیدگاہ میں ہمیں بلا کر حدیے تشکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق ہدایت فرمائی مسلمانوں کے یہاں عید برات کے جب مواقع آتے ہیں تو جس طریقے سے جب کوئی مزیدار اور لذیذ چیز کو آدمی کھاتا ہے تو کافی دنوں تک زبان پر اس کے چٹخارے کو باقی رکھتا ہے اسی طرح مسلمان بھی عید کے ذائقے کو بہت دنوں تک باقی رکھنا چاہتا ہے دکانوں میں جائیں تو کہیں یجمان ہے تو نوکر نہیں کہیں نوکر ہے تو یجمان نہیں اور کہیں تالا لگا ہے کسی کے یہاں ملاقات کے لیے جائیں تو معلوم ہوا گھر میں خواتین نہیں مستورات نہیں یا مستورات ہیں مرد کہیں پکنک پر گئے ہوئے ہیں یہ عام طور سے ہر جگہ مسلمانوں کی عادت ہے اس عید کی لذت کو اور عید کے چٹکارے کو زبردستی یہ باقی رکھتا ہے اگرچہ کہ وہ روزہ نہ رکھے اگر قربانی بھی نہ دے یہ تو شکرانہ ادا کرنا تھا کہ رمضان کی نعمتیں اسے ملی ہیں اور جب اس نے روزہ ہی نہیں رکھا تو عید کے کیا مانے اور قربانی ہی نہیں دی تو پھر عید کے کیا مانے ہم لوگوں کا بڑا عجیب و غریب مزاج ہو گیا ہے ہم دنیا کے ہو کر رہنا چاہتے ہیں دنیا کو دنیا ہی سمجھیں گے اور دین کو بھی دنیا بنانے کی ہم نے قسم کھا رکھی ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تم کو اللہ نے ہمیں اللہ نے پیدا کیا آخرت کے لیے ان دنیا خلقت لکم و ان کم خلق تم پوری دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دنیا کے لیے اور آخرت ہماری غلام ہے اللہ نے کہا دنیا تمہاری غلام ہم نے کہا نہیں دنیا کے ہم غلام ہیں اور آخرت ہماری غلام ہے جیسے چاہیں اس کو موڑ دیں رسم و رواج کو عبادت کا رنگ دے دیں عبادت کو من میں آئے تو ادا کرے من میں آئے تو چھوڑ دیں اور جو طریقہ ہمارے سمجھ میں آئے اس طریقے سے ہم عبادت کو ادا کریں ایک موٹی سی مثال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا دین قرار دیا اور پھر فرمایا پلی اللہ بن نصف الباقی کہ جو آدمی اور جو مسلمان نکاح کرتا ہے آدھے دین کے بارے میں اب وہ بے پرواہ ہو گیا صرف آدھے دین کے بارے میں اب فکر کرے اللہ سے ڈرے دین کا اتنا اہم ترین شعبہ نکاح ہے اور شادی مسلمانوں کے لیے لیکن اس نکاح اور شادی کو ایمان اور اسلام کے کھانے سے نکال کر خالص دنیا کے خانے میں آج مسلمانوں نے ڈال دیا ہے اس کا شریعت سے صرف اتنا تعلق ہے کہ مسجد کا قاضی آ کر جو سات منٹ یا آٹھ منٹ نکاح پڑھاتا ہے بس وہ اتنا عمل دین سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں اس کے بعد آزاد ہے اس کی سالیاں بے پردہ آئیں اس کے جسم کو چھوئیں اس کے منہ میں مصری ڈالیں پان ڈالیں اور یہ غیر محرم عورتوں کے مجمے میں نوشا صاحب جائیں اور جس چاہے جون سی چاہے لڑکی سے گلے ملیں مسافہ کریں مبارکبادی دیں مبارکبادی لیں اور پنج وقتہ نمازی بھی وہاں نماز کا جنازہ نکال دے با پردہ عورت بھی عورت کا جنازہ جو ہے پردے کا جنازہ نکال دیں پوری شادی کو ایک دنیا کے رنگ میں لوگوں نے رنگ دیا کہا یہ موج مستی ہے زندگی میں بار بار تھوڑی کی جاتی ہے اور وہ جو سات منٹ کا عمل کبھی تھا شریعت کا وہ آج نہیں ہے وہ اس لیے کہ پہلے جب قاضی آتا تھا تو کم سے کم یہ حرام کو اور گرافی کرنے والے ویڈیو گرافر کو ہٹا دیتے کہ تیرے کافر و مشرق کا یہاں کیا کام عورتیں پردے میں چلی جاتی اب نہیں ویڈیو گرافی بھی ہو رہی ہے عورتیں پردے میں بھی نہیں جاتی وہ کلام پاک کی دو چار آیتوں کا سات منٹ تک کچھ دیر احترام تھا آج اس کا بھی جنازہ نکل چکا ہے پوری شادی کو دنیاوی رنگ میں لوگوں نے رنگ دیا اب کہاں سے صالح اولاد پیدا ہوگی اور کہاں سے خیر و برکت ہوگی اور کہاں سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اندر الفت اور محبت ڈالے گا اب لاکھ دعا کر لے قاضی کو بلا کر جو قاضی تمہارے ویڈیو کیمرے کے سامنے آئے اور جو قاضی تمہارے اتارے ہوئے صدقے کے ناریل اور چاول کو لے وہ کس پر سے اتارتے ہیں اللہ کو معلوم یا اتارتے بھی نہیں ہیں بعض جگہ اتارتے ہیں دیہاتوں میں دلہن کی اوپر سے اور دلہا کی طرف سے اور وہ قاضی جو جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے اس کو اتارا ہوا صدقہ دیتے ہیں کہ یہ سوکھا کھوپرا ہے یہ جو ہے گڑ ہے اور یہ چاول ہے بسا اوقات مرغی اتار کر معذم کو دے دیتے ہیں اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں ایک حلال کرنے والے قاضی کو کہ تو ہماری مری ہوئی سکے کی اتاری ہوئی مرغی کا تو محتاج ہے ڈیڑھ کلو ڈبو کے چاول اتار کر دیتے ہیں اب کہاں سے خیر و برکت آئے گی اب لاکھ وہ چیخے یا اللہ یوسف زلیخا میں جیسی محبت وہ محبت ڈال دے یا الٹا ہو رہا ہے کہ یوسف و زلیخا میں جب شروع میں چھیڑ چھاڑ ہوئی اور حضرت یوسف علیہ سلاد وسلام جو دامن چھڑا کر بھاگے ہیں تو وہ چیز تو پڑ جاتی ہے بعد والی محبت نہیں پڑ پاتی چیخنے سے کیا ہوگا چلانے سے کیا ہوگا اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو دن عید کے دیے ہیں ایک بقر عید ہے اور ایک عید الفطر ہے اب لوگوں نے رنگ رلیاں اور موج بنانے کا ذریعہ بنا لیا پکنک کو جاؤ ہر سال زکات نکلتی ہے مسلمانوں کے جانوں کی سی سمندر میں جائیں گے ڈوب کر مرنے کی تلا کے بغیر سی سمندر کا سفر نامکمل ہے آج کے اخبار میں تصویر ہے چند پٹن کے اندر دو نوجوان راستے کے اندر حادثے کا شکار ہو گئے ہر سال اس اطلاع کا آنا اس خبر کا آنا بالکل ضروری ہے اور لوگ اس روایت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایک دنیاوی رنگ میں رنگ دیا ہے کھانے کو زیادہ بنائیں گے تاکہ تین دن تک گرم رکھ کر کر کے یا فریج میں رکھ کر پھرنے جا کر پکنک منا کر اس عید کو باقی رکھا جائے بھوکے کی نگاہ کھانے پر پڑی ٹیلر کی نگاہ کپڑوں پر پڑی کساب کی نگاہ کسائی کی نگاہ بیلوں پر اور بکروں پر پڑی دکاندار کی نگاہ تجارت پر پڑی سیویاں بیچنے والے کی نگاہ مٹھے پر پڑی ہر کوئی اس سے لوٹنا چاہتا ہے ایکسٹرا دکان لگتے ہیں جبوں کے لگتے ہیں ٹوپی کے لگتے ہیں سیویوں کے لگتے ہیں چاول کے لگتے ہیں ہر کوئی اس سے ایک دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن آپ اگر غور کریں اللہ تعالی ان عیدوں کے ذریعے سے بھی ان خوشی کے دنوں کے ذریعے سے بھی ایک پیغام جس کو اللہ نے فرشتوں کو دیا اور جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا حضرت نو علیہ السلام کو دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا حضرت لوت علیہ السلام کو دیا حضرت موسا علیہ السلام کو دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور وہی پیغام صحابہ کو دیا اور وہی پیغام تابعین کو دیا اور وہی پیغام طب تابعین کو دیا اور وہی پیغام ابدال کو دیا اقتاب کو دیا غوثوں کو دیا کتبوں کو دیا اولیاء کو دیا شہداء کو دیا صلاحہ کو دیا وہ پیغام عید کے دن پھر اللہ تعالی مسلمانوں کے ذریعے سے اس پیغام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں بھوکے کی نگاہ کھانے پر گئی شریعت کی نگاہ مسلمانوں کے پیغام کی طرف جا رہی ہے آخر وہ کیا چیز ہے جو آپ اور دنوں میں نہیں کرتے جو عید کے دن کرتے ہیں بھائی بریانی اور دنوں میں پکتی نہیں پکتی چہلوں میں گیارہویں بارہویں میں اور جتنے شریف رزیل ہیں سب جگہ پکتی ہے لیکن اس دن اللہ تعالیٰ ایک عجیب کام مسلمانوں سے کرواتا ہے وہ کام آپ دوسرے دن کریں گے تو جوتے پڑیں گے اور بدت کا ارتکاب کر کر آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا کلو بدا تین ضلالہ و کلو ضلال تین فنار کیا کام ہے حکم کیا ہے حکم یہ ہے وصول کرو صاف ستھرے کپڑے جو موجود ہیں وہ پہنو بھیک مانگ کر نہ پہنو عطر لگاؤ مسواک کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے میٹھا کھانے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے کھاؤ اور جاؤ اور جاتے ہوئے کیا گانے ڈال لے کر جاؤ میوزک استعمال کر کے جاؤ یا جاتے ہوئے منصوبہ بناؤ کہ عید کے بعد ہمیں کہاں پکنک کے لیے جانا ہے اور کس لڑکی کو لے کر جانا ہے کہاں غیر محرم عورتیں زیادہ ہوتی ہیں کیا ہے حکم یہاں کوئی تمیز نہیں ہے کسی مکتب فکر کا کوئی فرق نہیں ایک نعرہ دیا پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مکے کا وہ عید کرنے والا مسلمان ہو وہ مدینے کا مسلمان ہو وہ عرب کا مسلمان ہو وہ اجم کا مسلمان ہو وہ انگریزی ممالک کا مسلمان ہو وہ کنڑ علاقے کا مسلمان ہو وہ تمل بولنے والا ہو اللہ نے کہا تیری زبان پر ایک نعرہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے نہ دولت بڑی ہے نہ دنیا بڑی ہے نہ عورت بڑی ہے نہ سلطنت بڑی ہے نہ حکومت بڑی ہے نہ پیر بڑا ہے نہ مرشد بڑا ہے نہ فقیر بڑا ہے نہ غازی بڑا ہے نہ نبی بڑا ہے نہ رسول بڑا ہے نہ عرش بڑا ہے نہ کرسی بڑی ہے نہ جنت بڑی ہے حوض کوثر بڑا ہے ایک ذات بڑی ہے وہ ذات یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جاؤ کہتے جاؤ ہے کوئی فرق ہے کوئی خانی جو یوں کہے احمد رضا اللہ اکبر کہ احمد رضا چور بڑا ہے اور کوئی نقلی پیر کا نام لے کر کہے کہ نقلی پیر بڑا ہے نقلی مرشد بڑا ہے ہے کسی کی مجال پوری دنیا کے لوگ اس تقدیر کے اندر ایک ہیں یا نہیں کیا پیغام اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں عید کے دن ہماری کبریائی بڑا بڑا کر ہماری کبریائی اور بڑائی کو بیان کرو ہمارے توحید کے پرچم کو بلند کرو اور ساتھ ساتھ یاد رکھو توحید کے پرچم کو ادھر بلند کیا اور ادھر گئے کسی مزار پر سجدہ ٹھوکنے کے لیے اور ادھر گئے کسی مزار اور کسی چلہ کی جگہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے طواف کریں گے اس کے گھر کا کریں گے کسی اماں جان دادا جان نانا جان کسی قلندر کسی مست کسی فقیر کسی پیر کے گھر کا اور چلے کی جگہ کا طواف نہیں ہوگا لا علا پروردگار تو ہے اور تیرے علاوہ کسی اور کو ہم نفع اور نقصان کا مالک نہیں مانتے تمہارا دماغ کہیں اور ہے اور دل کہیں اور ہے زبان کچھ اور کہتی ہے اور دل کے اندر کچھ اور ہے قرآن یوں کہتا ہے یا الذین آمنو آ منو لیما لا تفعلون اے لوگو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تمہارے دل میں نہیں ہیں واقع اللہ تعالی کے ماننے والے ہو غیروں کے دربار میں سجدے کے کیا مانے ہیں غیروں کو ندا کرنے کے کیا معنی ہیں غیروں کو نفع نقصان کا مالک جاننے کے کیا معنی ہیں غیروں کے دربار میں جا کر ان درباروں کے طواف کرنے کے کیا معنی ہیں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ بڑا ہے اللہ اکبر پھر کہا اللہ ہی بڑا ہے ولی اللہ اللہ کے لیے تعریف ہے پوری تعریفیں ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں اٹھے اللہ کا نام بیٹھے اللہ کا نام چلے اللہ کا نام افطار میں اللہ کا نام شہری میں اللہ کا نام تراوی میں اللہ کا نام بتا غیروں کے پوجا کرنے والے غیروں کے در پر اپنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے اور سجدہ کرنے والے طواف کرنے والے اور اللہ اور نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے ان پوری عبادتوں میں کہیں تیرے نقلی پیر کا نام آتا ہے نقلی مرشد کا نام آتا ہے نقلی ولی کا نام آتا ہے اذان میں کس کی پکار ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی اگر میں اذان دوں قبول کرے گا تو اگر کہوں کلندر ولی بابا اکبر قبول کرے گا کے یہاں اگر بچہ پیدا ہو میں غوث اعظم کی اذان دوں میں نظام الدین اولیاء کا نام لے کر اذان دوں تو خود خبروں کا پجاری کہے گا کہ مولانا آپ کو اذان دینا نہیں آتا میں کہوں کہ غوث پاک بڑے ہیں نظام الدین اولیاء بڑے ہیں جنید بغدادی بڑے ہیں فرید الدین گن چکر بڑے ہیں اکبر کے معنی بڑے اللہ کے معنی اللہ غوث اعظم اکبر فرید الدین اکبر قاسم نانوتوی اکبر جنید بغدادی اکبر خواجہ اجمیری اکبر تو کہے گا دن نہیں آئی اتنے بڑے عالم ہو گئے ایک قبر پر قبر کا پجاری بھی کہتا ہے کہ اللہ بڑا ہے یہ آواز پہلے سب سے پہلے میرے بچے کے کان میں ڈالو اور یہ ہوئی ابتدا جب بچہ پیدا ہوا انتہا کیا ہے انتہا جنازہ ہے جنازے میں کسے بڑا کہا جاتا ہے کون ہے جس کے نعرے کو بلند کیا جاتا ہے اللہ اکبر سنا اللہ اکبر درود اللہ اکبر دعا اللہ اکبر سلام اللہ ہی کو جب پیدا ہوا تو تیرے کام کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ اللہ بڑا اور مرا اور تیرا جنازہ نکلا تب بھی یہ بات ڈالی جا رہی ہے اللہ بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں اذان میں یہی نعرہ نماز میں یہی نعرہ رکو میں یہی نعرہ سجدے میں یہی نعرہ قرآن میں یہی نعرہ ایک مرتبہ ایک عالم نے ایک عالم سے ایک عام آدمی نے سوال کیا اور سوال بھی بڑا عجیب و غریب تھا ایک آدمی اگر سامنے والے کو کوئی بات کہے ایک مرتبہ دو مرتبہ کہے تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے ہم وہ کام کر لیں گے آپ نے میکانک کے ہاں اسکوٹر کو ریپیئر کے لیے چھوڑا سروس کے لیے چھوڑا تو کہا کہ بھائی تین بجے آ جاؤں گا جمعہ پڑھ کے آ جاؤں گا گاڑی دے دینا اب جانے لگے یہ کرتا نہیں کرتا معلوم نہیں پھر کہنے لگے بھائی یہاں سے تین بجے دے دینا مان لے گا اچھا بھائی دے دوں گا پھر گئے پھر آئے بھائی تین بجے دے دینا بھائی دے دوں گا کہا نہیں پھر گئے پھر آئے کہا بھائی تین بجے دے دینا ارے یار پاگل ہو گیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ کتنی مرتبہ برداشت کرے گا اس کے بعد لٹ نہیں اٹھائے گا کہ کم وقت مجھے چھیڑتا ہے تیری گاڑی لے کر جا کہنے لگا دنیا کا ایک آدمی جب کسی کو کوئی بات کہتا ہے تین مرتبہ چار مرتبہ کے بعد لٹ اٹھا لیتا ہے اور سمجھتا ہے یہ دیوانہ ہے اور پاگل ہے اور چھیڑخانی کرنا چاہتا ہے مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ آخر قرآن شریف کے ہر صفحے میں ہر صورت میں ہر آیت میں اپنی توحید کو اتنی مرتبہ کیوں بیان کیا ہے کیا پاگل ہے اللہ ایک مرتبہ کہہ دیا الہکم الہ واحد تیرا رب ایک ہے کہہ دیا الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے عالموں کا پالن ہار ہے کافی تھا پھر کہا یا اے لوگوں مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے کفر کے بارے میں اور تمہارے شر کے بارے میں کافی تھا عباد الم سال اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں اور کچھ نفع اور نقصان نہیں دے سکتے کافی تھا لیکن پھر کہا وکالم درونی اجتبل لکم آؤ میں تمہاری پکار کو سنوں گا غیروں کے سامنے نہ پکارو فلا تدعو للہ ندا غیروں کے سامنے نہ پکارو للہ فلا تدعو مع اللہ ہی احدا مساجد کے اندر اللہ کو پکارو مساجد اللہ کے لیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ کافی تھا ہر صورت میں ہر آیت میں ایک سو انچاس پر تباہ رب کائنات نے صرف اپنا نام لیا ہے کہ میں اللہ ہوں اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی میں اللہ ہوں میری ہی عبادت تو کر اور یہاں اگر کسی آدمی کو تین مرتبہ کہیں تو معاف کر دے اور چوتھی مرتبہ لٹ لے کر دوڑے یا نہیں پاگل خانے میں ایڈمٹ کر دے وہ کائنات کا سردار ہے احکم الحاکمین ہے اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے ہر آیت میں ہر صورت میں پھولوں کی خوشبو میں توحید کا سبق ہے سورج کے طلوع ہونے میں توحید کا سبق ہے سورج کے غروب ہونے میں توحید کا سبق ہے سمندر کے لہروں میں توحید کا سبق ہے کانٹوں کی چبل میں توحید کا سبق ہے ستاروں کی چمک میں دمک میں توحید کا سبق اللہ نے رکھا ہے درختوں کی ہریالی میں توحید کے سبق کو رکھا ہے پھلوں کی مٹھاس میں توحید کے سبق کو رکھا ہے مرد کو مرد بنا کر توحید کا سبق دیا ہے عورت کو عورت بنا کر توحید کا سبق دیا ہے کسی کو لڑکے دے کر توحید کا سبق دیا ہے کسی کے یہاں لڑکیاں دے کر توحید کا سبق دیا ہے کسی کو بانج بنا کر توحید کا سبق دیا ہے نبی کو بھوکا رکھ کر توحید کا سبق دیا ہے نبی کو غار میں لے جا کر توحید کا سبق دیا ہے نبی کو مکے میں رہ کر توحید کا سبق دیا ہے نبی کو بیوی کے پاس رکھ کر توحید کا سبق دیا ہے اور نبی کو بدر اور ہنین میں لے جا کر توحید کا سبق دیا ہے آپ کہیں گے یہ پاگل پنا اس میں توحید کے سبق کی کیا بات ہے قرآن شریف نے کہا لوکا علیحت اللہ لفس اگر دنیا میں ایک اللہ نہ ہوتا اگر دنیا میں ایک رب کائنات نہ ہوتا تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا پھول میں خوشبو نہ ہوتی ستاروں میں چمک نہ ہوتی سمندر کا جوار بھاٹا نہ ہوتا چاند کی چاندنی نہ ہوتی اور سورج کی گرمی نہ ہوتی کہیں گے کیسے ایک تو بھگوان یوں کہتا ارے تم چھ بج کر پینتیس منٹ کو نکال رہے ہو نہیں صاحب میں آج نہیں نکالوں گا پھر وہ بھگوان کہتا نہیں نہیں نہیں میں تو ابھی نکالوں گا تو دو بھگوانوں کی لڑائیوں میں سورج مر نہیں جاتا بھئی ایک چیز ہے میں رکھوں یا آپ رکھے اب اس کی چھین تانی کریں آپ کھینچے میں کھینچوں پھٹ جائے گا یہ تو رب کائنات نے کہا کم وقت ایک چیز کو دو آدمی استعمال کرتے ہیں وہ چیز پھٹ جاتی ہے لوکا علیحت اللہ لفس کائنات کے اندر رب کائنات کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیر ہوتا اور کوئی گانجا مارنے والا ہوتا کوئی مرشد ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا نہ سورج وقت پر نکلتا نہ غروب ہوتا نہ پھولوں میں خوشبو ہوتی مٹی کے ذروں میں توحید کا سبق رکھا ہے پرندوں کی چہچہٹ میں توحید کے سبق کو رکھا ہے ملائکہ کی تصویر میں توحید کے سبق کو رکھا ہے داؤد کے نغمے میں توحید کے سبق کو رکھا ہے اناجیل مقدس کے اوراق میں توحید کے سبق کو رکھا ہے زبور کے سبق میں توحید کے درد کو رکھا ہے اور قرآن شریف کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے تو پوچھا آخر کیا ضرورت تھی ایک مرتبہ دو مرتبہ کہتا یہ بات میں ایک بات اگر کہوں اور بار بار کہوں تو آپ بیزار نہیں ہو جاتے کیا مولانا پھرا پھرا کو وہ لطیفہ بول رہے ہیں ایک مرتبہ ہنسیں گے دو مرتبہ ہنسیں گے بعد ماتم کریں گے کہ مولانا پاگل ہو گئے سمجھ گئے یہ کیوں اللہ تعالیٰ اتنا بیان کر دیا ہے ہر چیز سے توحید کا سبق مل رہا ہے عالم کو اللہ تبارک تعالی نبی کا جانشین بناتے ہیں عالم کو جو فراست ایمانی اللہ تعالی مرحمت فرماتے ہیں کائنات کے کسی سائنسدان کو لائر کو فلاسفر کو اللہ تعالیٰ وہ فراست نصیب نہیں فرماتے دنیا کے اندر علوم میں چاہے جتنا بڑا ماہر کیوں نہ بن جائے سائنسدان کیوں نہ بن جائے چاند پر اس کی پہنچ کیوں نہ ہو جائے ستاروں پر کمندے کیوں نہ ڈال دے سمندر کی گہرائی کو کیوں نہ ناپ لے لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم جو رب کائنات کے صفات کے علم کو نہیں رکھتا جو آخرت کے علم کو نہیں رکھتا جو قرآن کے علم کو نہیں رکھتا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے علم کو نہیں رکھتا کائنات میں اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہے وہ سائنسدان ہو وہ انجینئر ہو وہ لائر ہو وہ ایڈوکیٹ ہو وہ جج ہو اگر قرآن کا علم نہیں رکھتا تو قرآن نے کہا وہ ہم انل آخرتی ہم غافل کہ یہ غافل ہیں آخرت سے غافل ہونے والے جاہل ہیں جن کو آخرت کا علم نہیں اللہ کی تقدیر کا یقین نہیں یہ لوگ قرآن نے ڈکلیئر کیا یہ لوگ جاہل ہیں آج قبروں کے پاس آج نقلی پیر و مرشدوں کے دکانوں کے پاس لوگ کہتے ہیں اگر یہ بات غلط ہوتی تو بڑے بڑے ڈاکٹر کیوں آتے ہیں یہاں بڑے بڑے انجینئر کیوں آتے بابا کا پیشاب لینے کے لیے پرساد لینے کے لیے بابا کے پیر دھو کر پینے کے لیے بڑے بڑے ایم پیس آتے ہیں بڑے بڑے ایم ایل اے آتے پیر دھو کر پیتے سجدہ کرتے ہیں تم ان سے بڑے ہو گئے قرآن نے کہا تیرا ڈاکٹر ہو جانا تیرا لائر ہو جانا تیرا ایجوکیٹ ہو جانا تیرا جج ہو جانا تو عالم ہونے کی دلیل نہیں کم وقت اگر تو توحید کو جانتا بابا کے دربار میں نہ جاتا بابا کے پیدا کرنے والے خدا کے دربار میں جاتا عبد القادر کے پاس نہ جاتا بلکہ قادر مطلق کے پاس جاتا جنید بغدادی اور خواجہ اجمیری کے پاس نہ جاتا بلکہ اس کے پیدا کرنے والے اور اس کے نفع اور نقصان کے مالک اللہ تعالی کے دربار میں جاتا یہ تیرے جاہل ہونے کا ثبوت ہے لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ آتے ہیں ان ڈاکٹر ہیں اور وہ انجینئر ہیں وہ انجینئر ہیں تو توحید سے کیا لینا دینا ان کو امریکہ کے اندر یہود و نصارہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں وہ راکٹ بناتے ہیں کمپیوٹر بناتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ وہ یہودی ہونے کے باوجود اتنا علم رکھتے ہیں تو لہذا یہودی مذہب صحیح ہے وہ اتنا نالج رکھتے ہیں لہذا نصارہ کا مذہب صحیح ہے یہ دنیاوی علوم سے دین کا رشتہ نہ جوڑیے توحید کے پرک رکھنے والوں سے پوچھیے توحید کے برداروں سے پوچھیے کہ ان نقلی باباؤں کی دکانوں کا اور اس کاروبار کا کیا مقام ہے اور کیا شرع حیثیت ہے تو اس اللہ والے عالم نے جواب دیا بھائی تیری بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے ذرے میں توحید کو بیان کیا ہے ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنی الوحیت اور اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اللہ بڑا پروردگار عظمت والا ہے میرا پیر عظمت والا ہے پڑھ قیامت تک پڑھ تیری نماز نہیں ہوگی اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے کہ میرا رب عظمت والا اور نقلی پیر کے سامنے جا کر کہتا میرا پیر عظمت والا مجھے بچے دے دیا اگر بچے دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ تو گالی دے رہا ہے کہ تیرا پیر تیری بیوی کے پاس آنے والا ہے کیونکہ دنیا الاسباب ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا بچہ تو اس کا مطلب حرام کا بچہ ہوا دنیا کے اندر شرک کی نجاست سے بڑھ کر کوئی اور گندگی نہیں ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا کلام پاک نے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان نبل نجس شرک کرنے والے پلید ہیں گندے ہیں سور کا پاخانہ اتنا گندا نہیں جتنا شر کو بھی دت گندا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے تنظیر کو پیدا کیا اللہ نے وہ ایک مخلوق ہے کتا ایک مخلوق ہے اسے کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا مچھر ایک مخلوق ہے کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا لیکن پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے ذخیرے میں ڈائریکٹ نہیں بیان کیا کہ ان کا پاخانہ نجیس ہے لیکن کہا غیروں کے دربار میں سجدہ کرنے والے اعتکاب کرنے والے بھیک مانگنے والے زندگیاں مانگنے والے ان کے پاخانوں سے بدتر ہیں نجس ہیں فلا یقرب المسد الحرام باد عام ہی یہ شرک کرنے والے کفر کرنے والے جائیں امریکہ کے وائٹ ہاؤس کو جائیں لندن کو جائیں فرانس کو اور جائیں انگلینڈ کو لیکن یہ میرے مسجد حرام کے قریب نہ آئیں نہ پاک ہیں یہ اور شرک کرنے والوں کو آپ دیکھیے جو لوگ حج کو جاتے ہیں حدود حرم کے اندر بورڈ لگا ہوا ہے کہ نان مسلم ناٹ الاؤڈ جس کے اندر شرک اور کفر کا گوبر بھرا ہوا ہے اللہ کے حرم میں وہ داخل نہیں ہو سکتا یہ بڑی عجیب گندگی ہے آپ مجھ سے پوچھیں مولانا آپ کے کتنے بچے تو میں کہہ دوں گا اتنے بچے اور پوچھے آپ کے بھائی کتنے تو میں کہہ دوں گا اتنے بھائی اور پوچھیے آپ کہ آپ کے بہنیں کتنے بتلا دوں گا آپ کے شاگرد کتنے بتلا دوں گا اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کوئی پوج بھی بیٹھے کہ آپ کی بیویاں کتنی وہ بھی بتا دیں گے لیکن یہ پوچھتے ہوئے اگر مجھے یہ بتائیے کہ میری بات تو دور کی ہے ایک گاؤں کے دیہاتی اور گاؤں کے کسان سے کوئی یہ سوال کرے تیری بیٹی پوچھتے ہوئے اگر مجھے یہ بتائیے کہ میری بات تو دور کی ہے ایک گاؤں کے دیہاتی اور گاؤں کے کسان سے کوئی یہ سوال کرے تیری بیٹیاں کتنے تیرے بیٹے کتنے تیرے بھائی کتنے تیرے بہن کتنے پوچھتے پوچھتے یہ پوچھے تیری بیگمات کتنی تو وہ بھی جواب دے دے گا آگے بڑھ کر یہ پوچھے کہ تیرے باپ کتنے غیرت اور شرم حیا رکھنے والا وہ فاسق اور فاجر وہ گانجا مارنے والا شرابی اگر باپ کا سوال کریں گے تو جوتا نکال لے گا اگر ہاتھ میں وہ ہل جوتنے کا ڈنڈا ہوگا اس ڈنڈے سے آپ کے سر کو پھوڑ دے گا ملون کیا تو میری ماں پر الزام دھرتا ہے کہ میری ماں کے پاس حرامی باپ آئے تھے دنیا کا ایک دلیل انسان بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر لیکن مشرکوں کا کیا کہیے قرآن نے کہا یہ گندے اور پلیت اور ناپاک ہیں جس کو ایک شرابی اور کبابی اور نافرمان بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ آسان سے خود کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے بابا گھر میں ہیں اور ایک ہمارے سرکار بابا پلا جو ہے دربار میں ہیں حرامی اپنی زبان سے خود کہتا میرے دو بابا ہیں اسی لیے قرآن شریف نے کہا ان نمل مشرقوں نجس کہ مشرق اتنا گندا اور پلید ہوتا ہے کہ اپنی منہ سے اپنے ماں کو گالی دیتے ہوئے زنا کی تہمت لگاتے ہوئے حرام کی تہمت لگاتے ہوئے بھی شرماتا نہیں بابا جان بابا جان مجھے بچہ دے دو بابا جان بچہ دینے کا کیا مطلب زنا کرو حمل ٹہراؤ بچہ دو یعنی کہ بابا نے کنٹراکٹ لے رکھا اللہ سے نبی نے اللہ سے مانگا پیغمبروں نے اللہ سے مانگا ولیوں نے اللہ سے مانگا بندوں نے اللہ سے مانگا جنات نے اللہ سے مانگا ملائکہ نے اللہ سے مانگا یہ کون ہوتا ہے بابا جو اللہ تعالیٰ سے چھین کر تمہیں دے دے اب اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ سب باتیں نہیں ہیں وہ ولیوں کو نہیں مانتے بھی یہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے ایک محبت تو وہ ہوتی ہے جو درجے میں رہ کر کی جاتی ہے اور ایک محبت تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی محبت میں نقصان پہنچاتا ہے ایک بڑا ایک چھوٹے بچے کو اٹھاتا ہے اس کے کلوں کو چومتا ہے پپی کرتا ہے اس کی پیشانی کو چومتا ہے اس کے سینے سے لگاتا ہے وہ پیشاب بھی کر دے وہ پاخانہ بھی کر دے اس کو جھڑکتا نہیں ہے کرتا نہیں کرتا محبت چومتا نہیں چومتا کوئی یہی محبت حجام کا استرا لے کر میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ پیٹ کو چبائے میرا بچہ کلے کو چبائے میرا بچہ بھائی کیا کر رہا ہے بھائی محبت کر رہا ہوں تم منہ سے پپی کرتے ہو بھائی مسترے سے پپی کر رہا ہوں کہیں گے ظالم یہ محبت کرنے کا طریقہ نہیں ہے تو, تو خون کر رہا ہے بچے کی جان دے رہا ہے ولی سے محبت کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ولی کو تو نے اللہ سے ملا دیا رسولوں سے ملا دیا ابھی میں آپ کو بتاؤں جس چیز کے سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر آپ کو بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ نے یہ بیان کیا امام غزالی نے یہ بیان کیا میں ان لوگوں کی گہرائی میں جاتا ہوں ان کے شراب کے اڈوں میں زنا کے اڈوں میں شرک اور کفر کے پلیت کے اڈوں میں جا کر ان کے رازوں کو لیتا ہوں کوئی پکنک کے لیے اوٹی گیا ہوگا کوئی پکنک کے لیے کبن پارک گیا ہوگا ہم جوگل شریف گئے تھے صاحب نام سنا جوگل والے بابا یہ کیا ہے بابا قرآن نے جسے کہا یا الذین آمن ان کثیرم من الاحبار کلو لیا کلون سبل باطل و یا عن نان سبیر چودہ سو سال پہلے کہہ دیا کہ قیامت آنے تک کچھ علماء سو بابا کے نام پر شیخ کے نام پر پیر کے نام پر مرشد کے نام پر اپنی دکانیں کھولیں گے لوگوں کا مال کھائیں گے وہ سدون سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکیں گے ہم نے پوچھا بھائی اگر یہ ولی کامل ہے پیر مرشد ہے یہاں بے پردگی کیوں ہو رہی ہے بھیڑوں کے ٹینٹ میں جاؤ کافروں کے تھیٹر میں جاؤ لیڈیز ٹوائلٹ الگ ملے گا جینٹس ٹوائلٹ الگ ملتا نہیں ملتا اور میرے ٹکٹ پر آؤ میں آپ کو بلا لے کر جاتا ہوں بابا کے دربار میں جس قرآن نے نبی کی بیویوں کے تعلق سے صحابہ کو حکم دیا اگرچہ تم صحابہ ہو اور نبی کی بیوی تمہاری اما ہے لیکن پردے کے پیچھے سے بات کرنا لیکن اس بابا کے دربار میں آپ کو ملیں گے ملے ہوئے ٹوائلٹ جیسے مسجدوں میں ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ طواف کی کرتے ہوئے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے اور چپل رکھا ہوا ہے وہ طواف کر سکتا ہے متاف کے اندر چپل رکھ سکتا ہے گیٹ کے اندر ایک قدم آپ بابا کے دربار میں چپل پہن کر نہیں جا سکتے یہ کعبے سے بھی اونچا ہو گیا مقام اب وہاں پر صاحب ایک چھوٹی سی ٹانک ہے عورتیں اس میں پانی ڈبو رہی ہیں بیت الخلا کے لیے نوجوان لڑکے ڈبو رہے ہیں وہ لوٹا اس کا اس کے ٹکرا رہا ہے اس سے ٹکرا رہا بابا کے دربار پہ کرامتیں ہو رہی ہیں سمجھ گئے آئیے اپنی ٹکٹ پر میں لے جاتا ہوں جس نبی نے یہ تعلیم دی جب اپنی زوجا نے اندھے صحابی کو دیکھ لیا اندھا وہ ہے بیگم تو تو اندھی نہیں پردہ کر لے اس بابا کے دربار میں بیت الخلا کے پاس عشق اور معاشقہ چل رہا ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے بابا ساری عورتیں جا کر اس کا بوسا دے رہے حجر اسفت کے علاوہ کسی اور غیر کا بوسا دینا جائز نہیں ہے استلام کیا جا رہا ہے بابا بیٹھے ہوئے عورت کا دیدار کیا کیا ہو ہو سکتا ہے نماز ہو رہی ہے ساری خلائق اللہ کے دربار میں جھک رہی ہے لیکن بابا صاحب آرام پر رہے ہیں تو ایک خلیفہ کو ہم نے پوچھا کہ بھئی نماز کیوں نہیں ہوتی بے پردگی کیوں ہو رہی ہے دیکھیے یہ ہے تصوف یہ سینے کی باتیں ہیں جو آپ کو روڈوں میں نہیں ملتی کتابوں میں نہیں ملتی یہ باباؤں کے درباروں میں جانے سے اور نظر نواز اور جو ہے تحفے تحائف دینے سے ملا کرتی ہیں تو اس کے خلیفہ اس کا نام ہے سفدر آئیے میں ملاتا ہوں اس نے یہ کہا مولانا عالم صاحب ہیں آپ نے نام کیا پڑا بزرگ کا کہا بھائی قلندر ولی اللہ معلوم جانتے بھی ہو کہ قلندر کے کیا مانے ہمیں معلوم نہیں کہا اٹھاؤ ڈکشنری اور اس کے اندر قلندر کا معنی لکھا ہوا ہے آزاد شریعت یعنی قلندر وہ ہوتا ہے جو نماز نہ پڑے قلندر وہ ہوتا ہے جو داڑھی منڈائے قلندر وہ ہوتا ہے جو عورت شریعت کا حکم اس پر نہیں لگتا اس کو کہتے ہیں قلندر پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا مولانا صاحب آپ تو عالم ہیں مجھے یہ بتائیے اللہ بھی نماز پڑھتا ہے کہا نہیں یہ اللہ سے ملے ہوئے ہیں یہ اللہ کی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں میرے بھائی ہزاروں ہزاروں مسلمان اس عقیدے کو مانگ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایجنٹ ہیں ان سے اولاد کو مانگ رہے ہیں آزاد شریعت میں نے پوچھا دنیا کے اندر قلندروں میں قلندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا میں ولیوں کے ولی آقا ہیں دنیا میں کتبوں کے سردار آقا ہیں ارے مجھے یہ بتا پوری زندگی میں مکی اور مدنی میں کبھی ایک سیکنڈ آقا شریعت سے آزاد ہوئے ہو کبھی نماز کو چھوڑ دیا ہو کبھی داڑھی کو مڈا دیا ہو کبھی عورت سے مسافہ کر لیا ہو کبھی سود کی رقم کو کھا لیا ہو کلندر کے معنی شریعت سے آزاد ہونے کے پوری دنیا کے قلندروں کا قلندر میرے آقا تیرے آقا ہیں پوری دنیا کے ولیوں اور قطبوں کے تیرے اور میرے آقا ہیں کبھی ایک لمحے کے لیے تو بتا کہ وہ شریعت سے ہٹے ہوئے ہوں ابھی اسی وقت میں بیت ہو جاؤں گا اس دربار کا غلام ہو جاؤں گا تو کہا نہیں مولانا صاحب یہ سب سینے کی باتیں ہیں یہ ایسی نہیں بیان کی جاتی بیعت ہونا پڑتا ہے یہ بیکار کی بات ہے جب آدمی لاجواب ہو جاتا ہے اس قسم کی باتیں کہنے لگتا ہے کہ یہ سینا ب باتیں ہیں کتابوں کے اندر یہ باتیں نہیں آتی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ قلندر کے ایک اور معنی آتے ہیں قلندر کے معنی آتے ہیں بندروں کے نہ جانے والے کے تو اب آپ کہو گے مولانا صاحب کیا یہ جتنے ولی ہوتے ہیں کیا بندر کا کھیل کھیلتے ہیں تو کہا کہ نہیں تو کہا پھر کیا مانے کہا مجھے معلوم نہیں تو اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ پوری دنیا ان کے سامنے ایک بندر ہے اور اس کی ڈوری ان خلندروں کے ہاتھ میں ہے جس کو لڑکا دینا چاہے ڈوری کھینچی لڑکا دے دیا جس کو لڑکی دینے چاہیے جوڑی کھینچی اور لڑکی دے دیا جس کی بلڈنگ کو بڑھانا چاہا ذرا یوں کھینچا تو بلڈنگ بڑھ گئی اور جس کو گرانا چاہا یوں پھونک مارا تو بلڈنگ دب گئی اور لات یوں مارا تو زمین میں زلزلہ آ گیا تو پوری دنیا ان کے سامنے ایک بندر کی طرح ہے تو یہ بندر جو ہے دنیا ہے اور اس کو یہ نچاتے رہتے ہیں اسی لیے لوگ ان سے آ کر جو ہے نفا نقصان کی بھیک مانگا کرتے ہیں سمجھ گیا یہ ہے ان درباروں میں بکنے والے عقائد اور یہ ہے کہ ان درباروں کے اندر ہونے والا ایمان اور اسلام کا سودا ہم نے پوچھا ابھی آپ حیرت کریں گے پوری دنیا میں حضرت ابو بکر کی کہیں تصویر ملے گی آپ کو پوری دنیا میں حضرت فاروق اعظم کی تصویر ملے گی نہیں ملے گی اب یہ لوگ پیٹ کے پجاری حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو بیچ رہے تھے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو بیچ رہے تھے اور پھر اس جو جوگل کا بابا ہے اس کی تصویر کو بیچ رہے تھے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات بیان فرمائی کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے خطرناک گنا تصویر کا ہے تو پھر بابا نے تصویر کیوں کھینچائی کتنا بہترین جواب دیا ماشاء اللہ ایسے علماء ایسے فقہا اگر ہوں گے تو یہ دربار خانقاہ کا اور یہ پیسوں کا بغیر بھنڈوال کے ہے صاحب آپ کو دکان لینی ہے تو ایڈوانس دینا پڑے گا پگڑی دینی پڑے گی بھڑوال ڈالنا پڑے گا پھر بھی چلے نہ چلے لیکن یہ اچھا ہے کہ ایک موٹا امامہ ڈال لیجئے داڑھی کو اگر بڑا چانا چاہے بڑھا لیں نہیں تو کوئی مصنوعی داڑھی لگا لے بڑے من کے ڈال لے اور کہہ جائیں کہ میں بابا ہوں دو تین شیطانوں کو پال لیں وہ یہ کہتے پھرے کہ بھائی بہت بڑے بابا ہیں یہ بچے دیتے ہیں اور یہ اولاد دیتے ہیں یہ دولت دیتے ہیں اور کہانیاں گھڑیں اور عجیب و غریب قسم کے واقعات کو بابا کی طرف منسوخ کریں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ٹاٹا برلا آپ کے سامنے فیل ہو جائے گا لوگ لا کر وہ دے دیں گے وہ نظر آنے دیں گے آدمی کم وقت مارے دس روپے مسجد کو چندہ نہیں دیتا آج جو ہے کوئی نقلی بابا ہزاروں روپے لاکھوں روپے بھیک مانگے پرساد مانگے تو وہ دے دیتے تو کہا مولانا صاحب راشن کارڈ ہے آپ کے ہاں ہے تصویر ہے آپ کی ہاں ہے کیا ہوتا ہے کہا کچھ چاول مل جاتا ہے شکر مل جاتی ہے اچھا دو کلو چار کلو چاول اور شکر کے لیے تصویر آپ کھینچا سکتے ہیں تو پھر یہ آخرت جنت میں لے جانے والا پیر و مرشد ہم ایسے آقا اور سرکار کی تصویر کیسے نہیں کھینچ سکتے دیکھا کتنی اونچی دلیل ہے اور کہا کہ تمہارے راشن کارڈ کی تصویر سے دو کلو چاول ملتا ہے آؤ میں تمہیں میرے سرکار کی تصویر کا واقعہ بیان کرتا ہوں ہند پور کا ایک مرید آیا بہت غریب و فقیر تھا بھی مانگ کر بیس روپے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بابا کی ایک تصویر کو لیا لے گیا کچھ دن ہو گئے گھر میں لیٹا ہوا تھا اچانک تصویر گری اور سینے پر پڑی اس نے سوچا کہ میخ جو ہے کیل جو ہے وہ لوز ہو گئی ہوگی دیکھا میخ بھی صحیح ہے اور دیوار بھی صحیح ہے سوچا کہ کم سے کم فریم کا جو اکوڑا ہے جو گریپ ہے وہ لوز وہ بھی صحیح ہے کہا کہ کم سے کم اینک تو ٹوٹ گیا ہوگا کہا وہ بھی صحیح میں پریشان ہوا سینے پر پڑی ہوئی تھی تصویر اور میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے یہ اگر مہیش بھٹ کو واقعہ معلوم ہو جائے تو اسی پر ایک فلم بنا دے گا سمجھ گئے میں نے کہا بابا کیا ہے تو بابا نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو میں جب دیکھا قدموں کی طرف تو ایک سام پھن اٹھائے ہوئے تھا تو بابا کی بیس روپے کی تصویر سے آدمی کی جان بچی نہیں بچی تمہارے راشن کارڈ کی تصویر سے جب دو کلو کا چاول مل سکتا ہے تو میرے بابا دنیا کے مرنے والوں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں حادثات کو ٹال رہے ہیں روزی دے رہے تو اب پھر کیسے ناجائز ہوگی تصویر اس قسم کی بے تکی باتیں کر کر یہ لوگ دنیا کے لوگوں کے ایمان اور اسلام اور عقائد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور جب پتا چل گیا کہ بھائی توحید کا ایک علمبردار وہاں پہنچا ہوا ہے منصوبے کے تحت انہوں نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی لوگ جو ہے تمام احباب شہری پریشان ہیں کہ کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا اور پھر آ کر جو ہے الگ الگ کہتے رہتے ہیں بھائی کتنوں کے سامنے میں تقریر کروں گا تو آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی اور غلط فہمی نہ ہو مغرب کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو ہمیں بلایا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسے کچے اور سڑے ہوئے درباروں کا دشمن ہے یہ بھانڈا پھوڑ دے گا تو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے تصویر کو یہاں کیوں کھینچا ہمیں کیا لینا دینا تصویر کھینچنے کے لیے وہ کوئی اور سے کھینچ رہے تھے بھائی ہم نے تصویر نہیں کھینچی ہے یہ کیمرہ آپ کے پاس ہے اگر اس میں ہماری تصویر ہو تو جو چاہے آپ سزا دے دینا اتنے میں دوسرے نے آواز کی بھائی تم ولیوں کے بہت خلاف بولتے ہو بنگلور میں آئے کیوں تھے ہم نے کہا میرے بھائی بنگلور کی بات بنگلور میں کریں گے آپ یہاں کی بات کیجیے ہم نے کیا توہین کی تمہارے بابا کی اب جب دیکھا کہ یہ پکڑ میں آنے والا نہیں تو ایک تیسرے آدمی نے منصوبہ تھا پلان تھا وہ تو اس پلان کے تحت اس نے کہا کہ بابا نے تمہیں جو پرساد دیا تبرک دیا وہ بند دیتے ہیں لیکن موز نہیں دیتے کیونکہ مر جائے گا وہ موز اور بند کب تقسیم کرتے ہیں کوئی کسی موتا پر یہ صرف آدھی بند دیتا ہے وہ ابھی پوری نہیں دے گا خبر تو تین سال ہو گئی تیار ہو گئے لیکن موز ابھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بن آدھی دیتا ہے تبرک کے نام پر کہا بابا کا تبرک جو تم نے لیا اس کو سامنے رکھ کر تم نے پیشاب کر دیا اب جو لوگ تھے بھڑک گئے ہاں سرکار کے دربار میں آ کر بابا کے تبرک پر پیشاب کیا تو دے وہ مارا وہ مارا آپ یقین مانیے کہ ساڑھے چار سو افراد تھے جو ٹوٹ پڑے تھے میں کہتا ہوں یہ توحید اور میرے رب کی شان ہے باباؤں کے دربار پر جھکنے والوں اور جوگل بابا کو پیر و مرشد سمجھنے والوں یہ تمہارے سامنے زندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت اور نشانی ہے کہ ساڑھے چار سو اپرادھ نے ایک بال بینگا نہ کیا دیکھو تمہارے سامنے صحت کے ساتھ بیٹھا ہوں بابا اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بال بینگا نہ کر سکا رب کائنات بچانے پر آئے تو ساڑھے چار سو افراد کے درمیان آپ زندہ صحیح سلامت صحت و آفیت کے ساتھ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے اس سے بڑی اور توحید کی کیا شان چاہیے یہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کی تو قرار شریف نے کہا ان کثیر من احبار ور لیا کلو نہ امبالن سبل باطل آئیں گے یہ پیر یہ مرشد یہ نقلی لوگ لیا کلو نہ امبالن نہ باطل غلط طریقے سے لوگوں کے مال کو کھائیں گے یہ میرے بھائی اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ مولانا یہ حملہ ہو گیا تو کیا کیا جائے میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کے بعد اب جو پیدا ہو گیا بابا اب تو اسے کچھ نہیں کر سکتے خدا ہی انتقام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کریں گے آئندہ کسی بابا کو اپنے علاقے میں جنم دینے نہ دیجیے کہیں دیکھا ہرا جھنڈا ختم کر دیجیے کہیں دیکھا کوئی بابا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیجیے آج اگر آپ نے کسی بابا کو پنپتے ہوئے چھوڑ دیا تو کل وہ جوگل کا بابا ہو سکتا ہے کل وہ مرغ ملے کا کوئی بابن ہو سکتی ہے حضرت سعید العمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر آقا نے صحابہ سے بیعت فرمائی اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا کیوں اکھیڑ دیا بعض لوگ آنے لگے اس کے پتے کو بوسا دینے لگے بعض لوگ آنے لگے اسے گلے ملنے لگے حضرت عمر نے دیکھا ہے ایک درخت کو لوگ بوسا دیتے ہیں وہ درخت برکت والا تھا نہیں تھا کہ جس کے سائے میں آقا بیٹھے ہوں اور بیت فرمائے ہوں لیکن فرمایا کہ اسے جڑ سے اکھیڑ دیا نہ رہے بانس نہ بجے بانس نہیں کہ اگر یہ درخت رہے گا تو آئندہ لوگ اس کی پوجا بھی کیا کریں گے کوئی درخت اگر آپ دیکھیں کہ جس کا طواف ہو رہا ہے کوئی بابا پیدا ہوتا ہوا دیکھیں کوئی پیر آتا ہوا دیکھیں نقلی کوئی نقلی مرشد آتا ہوا دیکھیں اللہ کی قسم اگر آپ اس کا جنازہ نہیں نکالیں گے ختم نہیں کریں گے کل آنے والی آپ کی نسل کی عورتوں کی عزت و آبرو سے نہاون نالے کے نام پر وہ عزتوں کو لوٹا کرے گا اپنے خاندان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو بچائیے آپ آقا نے اپنی امت کی عورتوں سے مسافہ نہیں فرمایا یہ بابا کون ہوتا ہے نہامن ڈالنے والا یہ کون ہوتا ہے زیارت کرانے والا یہ کون ہوتا ہے اولاد کا دینے والا یہ کون ہوتا ہے بچوں کو دینے والا اذان کے بعد کیا دعا ہے اللہ رب هذه دعوت آتی محمد وسیلہ یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ دے اور مقام فضیلہ دے پورے کائنات کے سردار پورے قلندروں کے سردار پورے ولیوں کے سردار پورے رسولوں کے سردار پورے جنات کے سردار پورے ملائکہ کے سردار کے حق میں امتی دعا کر رہا ہے رب کائنات سے کہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ دے دے آقا کے حق میں اللہ سے لوگ مانگیں اور لوگ جا کر نقلی باباؤں سے مانگے کہ مجھے بچہ دے دے یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائی کوئی سرکار کوئی دربار نوازنے والا نہیں نفع دینے والا نہیں نقصان دینے والا نہیں دیکھیے ایک ہوتا ہے شوبدا شوبدہ کیا ہوتا ہے یوں کیا کھجور دے دیا سامنے والے نے بڑا اللہ والا معلوم ہوتا بھائی ہاتھ یوں کر کے کھجور دے دیا ہم کیا سے دیکھ کر آیا میں اور جوگل کے بابا کے بارے میں مشہور ہے آپ اتنے احباب آئے ہیں تو مجھے سب کے نام معلوم نہیں میں کہوں یہ سلیم ہیں یہ حبیب ہیں یہ قاسم ہیں یہ عبد الرحمان ہیں یہ عبد الباسط ہیں ارے کیا بھائی مولانا پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں نا یہ جتنے پہنچے ہوئے ہیں نا بالکل صحیح آپ کہیے آمین اس کے سامنے ایک دیاش رہتا ہے کہاں پہنچے ہوئے جہنم کو پہنچے ہوئے لوگ یہ جنت کے پہنچے ہوئے لوگ نہیں آقا نے صحابہ کو دیکھ کر نام نہیں بتایا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل یہ کیا کرتا ہے شیطان کان میں آ کر موتتا ہے اسے بولو باسط تو وہ کہہ دیتا ہے باسط اسے بولو سلیم وہ کہتا ہے سلیم ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے شیطان کان میں بات ڈال دیتا ہے اسے یہ بولو اسے وہ بولو لوگ کہتے ہیں پہنچے ہوا بزرگ ہے اللہ والے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے نہیں تھے کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے ایک دشمن آپ کے دربار میں دس برس تک رہا دس برس تک رہا اس کے بعد جانے لگا اور اتنے دس برس کے عرصے میں آپ نے سینکڑوں افراد کو اپنی خلافت کا تاج پہنا دیا لاکھوں افراد آپ کے مرید ہو گئے لیکن یہ وہ اللہ کا بندہ تھا دس برس رہنے کے بعد خالی تھیلی لے کر جا رہا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے بلایا بھائی ادھر تو آ کہاں جا رہا ہے کہا کہ حضرت جا رہا ہوں میں کچھ غلط فہمیاں لے کر آیا تھا اور کچھ منصوبے لے کر آیا تھا لیکن کوئی منصوبہ میرا پائے تکمیل تک نہیں پہنچا بھائی کیا سوچ کر آیا تھا ساری دنیا کے بزرگ ہیں بزرگ ہیں بزرگ ہیں بلا وجہ کے انہوں نے اشتہار دے رکھا ہے ایڈورٹیز کر رکھا ہے اچھا بھائی تجھے کیا نظر آیا کہا کہ مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو بھی پڑھتا ہے میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو بھی رکھتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں تو بھی پڑھتا ہوں ویسا تو میں بھی بزرگ ہونا چاہیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بتا کہ اس دس سال کے عرصے میں کبھی وضو کیا ہوں اور قبلے کو پیٹ کر کر میں نے کبھی وضو کی تو مجھے بتا دے وضو کیا ہوں اور بغیر مسواک کے میں نے وضو کر لیا ہوں تو مجھے بتا دے میں نے نماز پڑھی ہوں نماز کو پڑھا ہوں اور وہ کون سی نماز مجھے بتا دے کہ جس نماز کے اندر اللہ کے دربار میں قیامت کے خوف سے نہ رویا ہوں اور کوئی ایسا تغیرہ گنا بتا دے جس کو رات کے اندھیرے میں چھپ کر میں نے کیا ہے کہا کہ نہیں کوئی گنا نہیں کیا آپ نے کوئی سنت کے خلاف عمل نہیں کیا آپ نے فرمایا میرے بھائی یہی دنیا کے ولیوں کی سب سے بڑی کرامت ہے بزرگی کی نشانی ہے کہ اللہ کا ولی خلاف سنت کوئی عمل نہیں کرتا کسی حرامی اور کسی نقلی بابا کے دربار میں عورتیں اگر عشق لڑاتی ہیں نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے سجدے کیے جا رہے ہیں مرنے سے پہلے قبر تیار کر کر اس کا طواف کیا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی عمل کیا جا رہا ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم ایک بار ہزار بار لاکھ بار جان نکل جائے خون کے خطرے بہ جائیں شہید ہو جاؤں یہی گا یہ حرامی نقلی بابا ہے اور یہ شیطان کا ایجنٹ ہے شیطان کا نمائندہ ہے اللہ کا ولی نہیں اللہ کا ولی نمازی ہوتا ہے اللہ کا ولی پردہ کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا ولی دولت پر پیشاب کرنے والا ہوتا ہے دولت کا پجاری نہیں ہوتا لوگ پوچھتے ہیں اچھے ولی اور برے ولی کی علامت کیا ہے اچھا ولی سنتوں پر چلتا ہے نمازیں پڑھتا ہے پردے کا اہتمام کرتا ہے جس بابا جس سرکار جس دربار میں اگر آپ دیکھیں بے پردگی ہو رہی ہے اس کے مریدین داڑھی بڑھا رہے ہیں نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے سمجھ لو کہ بھائی یہ نقلی دربار ہے آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کا عورت کی پرچھائی اگر نظر آ جائے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہیں میں لے جاتا ہوں آئیے میرے ساتھ عورت کا چہرہ نہیں عورت کے پنجے نہیں اور عورت کے پیر نہیں عورت برخا پہن کر جاتے ہوئے اس کی چھاؤں نظر آ جائے تو آپ جو چاہے مجھے سزا دے لینا یہ ولی کا دربار ہے مستورات آتی ہیں حضرت کی بیگم صاحبہ ہیں ہماری اما جان آتی ہے دربار میں اصلاح کرنے کے لیے کہاں سے آتی ہیں کب آتی ہیں کیسے جاتی ہیں وہ آنے والیوں کو معلوم ہے اور ان کے پروردگار کو معلوم ہے یہ ولی کا دربار ہے آؤ میں ولی کا دربار بتاؤ کہ تھانہ بھون میں اور ہردوئی میں نماز کا وقت ہو تقویر تحریمہ ہو چکی ہو تین سال کے بچے سے لے کر سو سال کے بوڑھے تک کسی ایک آدمی کو بیت الخلا میں بھی دکھا دو اللہ کی قسم میں مان لوں گا کہ وہ ولی کا دربار نہیں اور آؤ اس ڈوگل کے دربار میں نوت پر آٹھ فیصد لوگ باہر گپے مارتے رہتے ہیں پکنک کے اندر وہ بوڑھے یا مجبور لوگ مسجد میں جاتے ہیں یہ ولی کے دربار ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ولی کا دربار ہے کہ یہاں سنتوں پر عمل ہوتا ہے حضرت نل کھول کر وضو کرنے سے منع کر دیں حدیث میں ہے کہ اگر تم بہتے نہر پر تالاب میں بھی وضو کرو تو پانی کو اسراف نہ کرو حضرت کا کہنا یہ ہے آدمی جب نل کو زور سے کھول دیتا ہے تو دو چار لوٹے زیادہ پانی بہا دیتا ہے قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی اس لیے حضرت کے یہاں سخت منع ہے نل کھول کر وضو کرنا لوٹے میں وضو کرنے کی اجازت ہے جو آدمی اس درجے حدیث پر عمل کرتا ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیعت نہیں ہوئے تھے ایک مرتبہ بیت کے ارادے سے ایک بزرگ کے بارے میں سنا تھا کہا کہ جا کر بیت ہو جاؤں گا جب گئے بڑی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے دن رات کی محنتوں کے بعد تو کہا حضرت یہی ہے اللہ والے بڑے بزرگ ہیں تحجد گزار ہیں نمازی ہیں پردے کے پابند ہیں اور قرآن و حدیث کے امور کے واقف ہیں جب گئے تو دیکھا کہ قبلے کی طرف تھوک دیا انہوں نے تو کہا اللہ کی قسم یہ ولی نہیں ہو سکتا جو قبلے کی طرف تھوکے شریعت کے خلاف عمل کرنے والا وہ شیطان کا ایجنٹ اور نمائندہ تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بعض لوگوں نے کہا حضرت کو ہماری بدوا لگی بھائی اس لیے حضرت مارا کھا کو آ گئے میں کہتا ہوں ایسی بدوا بہت مبارک ہے کہ اور ذرا بدوا دو کہ اللہ تعالیٰ اس جان ہی کو اپنے راستے میں قبول کر لے یہ تو خون گیا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ بدتوں نے ہمارا کیا لینا دینا تھا ہماری بیٹی وہاں گئی تھی یا ان کی بیٹی ہمارے یہاں آئی تھی یا پیسہ کچھ لینا دینا تھا مارا کس نسبت سے اس اسی نسبت سے تو مارا کہ یہ سنتوں کو زندہ کرنے والا اور برے باباؤں کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہے دین کی نسبت سے مارا خدا کی قسم جسم کے جس حصے پر خون کا خطرہ پڑا ہے اللہ سے حجت کروں گا کہ مولا اتنے حصے پر تو جہنم کو حرام کرنا پڑے گا بیوی بچوں کے لیے نہیں سارا جسم لہو لہان کر دیا تھا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے ماننے والوں کو علمبرداروں کو کیسی صحت دیتا ہے کیسی طاقت دیتا ہے سوچا ہوگا کہ بس طرح کا ہو گیا ہوگا تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بد دعا تو ایسی بد دعا تو بہت مبارک ہے میرے بھائی صحابہ کرام باپ بیٹا تھا لڑائی کرنے لگے میں جاؤں گا جہاد کو میں جاؤں گا جہاد کو اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ جہاد کو جانے کے لیے ایک مرد کو گھر میں رکھ کر جانا تھا عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے اب تھے دو مرد ایک باپ ایک بیٹا لڑکیاں تھیں اور بیگم صاحبہ تھی اماں تھی تو دونوں لڑنے لگے کے بعد قرے میں بیٹے کا نمبر آ گیا بیٹا تو بدر کے میدان میں جا کر شہید ہو گیا باپ نے کہا اب قرے کی ضرورت نہیں مجھے آخری مرتبہ دیکھ لو کیونکہ کہ وہ حد کے میدان میں جب شہید ہو جاؤں گا تو پھر جنت ہی میں تم سے ملاقات ہوگی شہادت کی تمنا تو بڑی اونچی چیز ہے میرے بھائی آقا نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے زندہ کر شہادت کی موت دے پھر مجھے زندگی دے پھر مجھے شہادت کی موت دے دنیا سے رخصت ہونے والا کوئی آدمی دنیا کی زندگی کو طلب نہیں کرتا آخا نے طلب کیا اس لیے تاکہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے مار کھا کے آئے ایسی بدعا تو بہت مبارک ہے میرے بھائی کہ اللہ ہماری جان کو ہمارے مال کو اور ہماری جو ہے روح کو خون کو ہڈیوں کو گوشت پوش کو قبول کر لے یہ تو خوش نصیبوں کو ہوتا ہے یہ تو انبیاء علیہ السلاط والسلام کے وارثین حضرات صحابہ کو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اتنا خون نکلا کہ آپ کے پیر مبارک سے چپل نہیں نکلا پاتا تھا تو کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدوا لگ گئی کس کی تمہاری لگ گئی تھی کیا حضرت امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا یہی لوگ تھے بدوا دینے والے حضرت امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کو سڑے سڑک کے اندر سڑے بازار پیٹا گیا مارا گیا قرآن کو مخلوق کہو کیا اس وقت بھی تمہاری بدوا لگ گئی تھی بہت پہلے تم آ گئے تھے کیا ابو جہل ہی کے زمانے میں ہوتا رہتا ہے دنیا کا دستور ہے ریت ہے کچھ نصیب ہیں کہ آپ کہ آپ کا امام ایسا ہے کہ جس کے اندر مجاہدانہ اوساف ہیں اور میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انفرادی طور پر ٹیلی فون سے یا ملاقات کے لیے نہ آئیں میں نے آپ کو سارا واقعہ بیان کر دیا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا سے بدت اور شرک کو ختم فرمائیں اب جو ہوا لوگ پوچھیں کیا کریں گے کچھ بھی نہ کریں اللہ سے دعا کریں مولا یہ معصوم لوگ ہیں ان کو ہدایت دے ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو ان کو دنیا سے پاک فرما دے یہی ہم دعا کر سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے کبھی کسی بابا کو اپنے علاقے میں جنم نہ ہونے دیں پیدا نہ ہونے دیں یہی تدبیر کرے اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر رکھے ہمارا خاتمہ فرمائے تو توحید پر خاتمہ فرمائے آمین واقع الحمد للہ رب العالمین